حضرت سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالیٰ ایک بار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حج کے لیے تشریف لائے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے اس نئی گفتگو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ چھڑ گیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق کچھ تنقیدی الفاظ کہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ غصہ آ گیا اور فرمایا آپ ایسے شخص کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں جس کے متعلق میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے جس کا مولا میں ہوں علی بھی اس کا مولا یعنی دوست ہے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے علی سے فرمایا تیرا مجھ سے وہی تعلق ہے جو ہارون کا موسا سے تھا البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا آج میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور وہ جھنڈا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک سو اکیس